ابو قریب اور واصل بن عبد العلیٰ نے کہا ہم سے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نیز انہوں یعنی ابو مالک نے ربعی بن حراج سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان دونوں صحابیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا واصل کی روایت میں المقضی لہم کی جگہ المقضی بینہم یعنی جن کے درمیان فیصلہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی